اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں اسلام کے عظمت کی خاطر اسلام کے عظمت کی خاطر کو اپنا بہانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے لے یا گر کی فکر نہ زر کی فکر نہ سر کی فکر جن لوگوں کو جو خوف خدا میں رہتے ہیں وہ لوگ سیانے نکلے اسلام کی عظمت کی خاطر کو اپنا بہانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے جو سے لڑتے رہتے ہیں وہ لوگ مجاہد ہوتے ہیں ان لوگوں نے جو دیکھے ہیں وہ کو اپنا بہانے نکلے ہیں اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں جو کفر سے لڑتے رہتے ہیں وہ لوگ مجاہد ہوتے ہیں لوگوں نے جو دیکھے وہ خواب سہانے نکلے اسلام کی عظمت کی خاطر کو اپنا بہانے نکلے اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہم شاعر لوگ رفیق احمد حق سچ کے ترانے سناتے ہیں ہم شاعر لوگ رفیق احمد حق سچ کے تران سناتے ہیں پاؤں اٹھاتے جاتے ہیں ہم دول اٹھانے نکلے اسلام کی عظمت کی خاطر کو اپنا بہانے نکلے اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے اللہ کے بندوں کو دیکھو یہ جان لٹانے نکلے ہیں